ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا عورت یعنی بیوی مرد کے ساتھ غسل کر سکتی ہے انہوں نے فرمایا ہاں جب وہ سمجھدار ہو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹب سے غسل کر لیا کرتے تھے پہلے ہم اپنے ہاتھوں پر پانی بہا کر انہیں اچھی طرح صاف کر لیتے پھر اپنے باقی جسم پر پانی بہاتے آرج یعنی راوی نے کہا عورت شرمگاہ کی طرف توجہ دے نہ حباقت سے کام لے سنن نسائی حدیث نمبر دو سو اڑتیس